حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خطبے میں رشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خاون کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ یا عطیہ دے یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتالیس